حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کے ساتھ رمضان روزے رکھے آپ نے ہمارے ساتھ کوئی قیام نہ کیا حتیٰ کہ مہینے میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا تو آپ نے ہمیں قیام کروایا حتیٰ کہ تہائی رات ہو گئی جب آخر سے چھٹی رات آئی تو آپ نے قیام نہ کرایا جب پانچویں آئی تو ہمیں قیام کروایا حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی میں نے کہا اے اللہ کے رسول کاش آپ ہمیں بقیہ رات بھی اس کا قیام کروا دیتے تو آپ نے فرمایا انسان جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے جب چوتھی رات آئی تو آپ نے قیام نہ کرایا جب تیسری رات آئی تو آپ نے اپنے اقارب بیویوں اور دوسرے لوگوں کو جمع فرمایا اور ہمیں قیام کروایا یہاں تک کہ ہمیں فکر ہوئی کہ کہیں ہماری فلاح ہی نہ رہ جائے جبیر نے کہا میں نے پوچھا کہ فلاح سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا سہری پھر بقیہ راتوں میں آپ نے ہم کو قیام نہیں کروایا سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پچہتر